حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد شہید احد کے ساتھ قبر میں ایک اور شہید بھی دفنائے گئے تھے مگر میرے دل کو یہ اچھا نہ لگا حتیٰ کہ میں نے ان کو نکال کر علیحدہ دفن کیا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار تیئیس